سید ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتلا دوں کہ تم میں سب سے بہتر آدمی کون ہے انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جن کی عمریں طویل ہوں اور وہ اچھے عمل کرنے والے ہوں حدیث نمبر انتیس سو اٹھانوے مسنط احمد